اس دن کو یاد رکھو جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے پھر جن لوگوں نے شرک کیا ہوگا ان سے پوچھیں گے کہ کہاں ہیں وہ تمہارے معبود جن کے بارے میں تم یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ خدائی میں اللہ کے شریک ہیں